میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ذمیوں پر اقلیتوں پر جو نہتے لوگ ہیں ان پہ حملے کرنا جہاد نہیں ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ آثار صحابہ سے ثابت ہے نہ فکہ کے کلام سے ثابت ہے میں بڑی ہوں ان لوگوں سے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بیکار اور غیر مسلح عیسائیوں کو قتل کریں گے جو چرچوں پہ حملے کر کے اپنی مسجدوں کو غیر محفوظ بنائیں گے جو یہاں رہنے والی اقلیتوں پہ حملہ کریں گے اس سے بڑی بزدلی اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جہاد کو نقصان پہنچانا اور کوئی نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہمت ہے دلیل لائے میرے پاس کہ تمہاری ان حرکتوں سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا تمہاری ان حرکتوں سے جماعتیں برباد ہو گئی جن جماعتوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا جن جماعتوں سے کفر تھا تھا جن جن جماعتوں جماعتوں کے کے کے سائے میں میں شہداء گھروں جلتا سائے میں امت کا ایمان مکمل ہوتا تھا جن جماعتوں کے سائے میں زخمیوں کا علاج ہوتا تھا جن جماعتوں کے سائے میں لوگوں کو جہاد کی تربیت ملتی تھی جن جماعتوں کے سائے میں لوگوں کو اصلی دین اور اصلی ایمان کا پتہ چلتا تھا تمہاری ان گندی کاروائیوں نے ان جماعتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا